حضرت ملکہ بلقیس زوجہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا قصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مشہور آفاق ہے کتب آسمانی قرآن مجید اور تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے یہ اپنی وجاہت و دبدبا اور حسن و جمال اور سلطانی دبدبے کی وجہ سے ضرب المثل ہیں اکثر مورخین نے ملکہ بلکیس کا سلسلہ نسل یہ بیان کیا ہے بلقما بنت بشرا بنت حارث بنت قید بنت صفی بنت سیابن بنت صبا بنت شکیب بنت یارب بنت کہتان اور بعض مورخین نے یہ سلسلہ نف کیا ہے کہ بنت یشرح بنت تبغ بنت طبی ذمناس بنت طبی ذرائش ہے اور اس کا لقب حداد ہے اور بعض نے کہا ہے کہ بلکیس کے باپ کا نام حارث بن صبا ہے اور بقول بعض وہ شیوان کی بیٹی ہیں اور بعض مورخین کے نزدیک شراجیل کی بیٹی ہیں مگر اول ذکر نصب نامہ زیادہ صحیح ہے اکثر کا قول ہے کہ اس کی ماں جنیا تھی اور اس کی نام کا رواحا یا ریحانہ بنت سکن ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بلقما بنت عمرو بنت عمیر ہے ملکہ بلقیس کی پیدائش ملکہ بلقیس کے باپ کا جنہوں سے یوں میل جول ہوا کہ وہ یمن کے چالیس ملکوں پر ایک نہایت عظیم الشان بادشاہ تھا جس کی برابری کا کوئی بادشاہ اس کے اطراف میں نہ تھا چنانچہ یہ کہا کرتا تھا کہ کوئی اس مرتبے اور شان کا نہیں جو میرا ہمسر ہو اور اسی علم ہمت و بلندی شان کی وجہ سے انسانوں میں بیاں کرنا اس نے پسند نہ کیا اس کی دلچسپی کا دنیا میں صرف یہ ذریعہ تھا کہ سیر و شکار میں اپنا وقت صرف کیا کرتا تھا اور جنوں کو گرفتار کر کر کے چھوڑ دیتا تھا ایک روز بادشاہ جنات نے بصورت انسان سامنے آ کر اس مہربانی کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا اس بادشاہ نے فرصت کو کو غنیمت جانا اور اپنی زوجت کے لیے اس کی بیٹی کی نسبت چاہی بادشاہ جن نے قبول کر لیا ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ ایک شکار کے لیے نکلا دو سیاہ سفید سانپ نظر آئے جو باہم لڑ رہے تھے یہاں تک کہ سیاہ نے سفید پر فتح حاصل کی اور غلبہ پایا عمروں نے حکم دیا کہ سانپ مار ڈالا جائے اور سفید وہاں سے اٹھا لیا جائے اس سانپ پر پانی ڈالا جب اس سفید سانپ کو کچھ افاقہ ہوا تو عمرو اسے اپنے گھر لے آیا ایک دن یہ تنہا بیٹھا تھا کہ ناگاہ اس نے اپنے پہلو میں ایک نوجوان حسین کو پایا تو وہ خوف زدہ ہو گیا حسین نوجوان نے کہا ڈر یہ نہیں میں وہی سانپ ہوں جس کو آپ نے نجات دلائی تھی میں اس احسان کے مقفات دولت و مال یا علم سب سے کرنا چاہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جان بچائی بادشاہ نے جواب دیا مال و دولت کی تو مجھے حاجت نہیں اور علم میں تب بادشاہ گناہوں کے لیے پھیل ابت ہے لیکن یہ مناسب ہوگا کہ اگر تمہاری کوئی بیٹی ہو تو اس کو میرے ساتھ دیا دو اس نوجوان نے کہا اچھا بشرطے کے اس کام کے کاج کے میں دخل نہ دیا جائے ورنہ اسے جدا ہو جانے کا اختیار ہے اور ایک شرط بھی ہے کہ ببرین سے ادن تک جس قدر رقبہ ساحل بہر پر واقع ہے اسے عطا کیا جائے بادشاہ نے اس شرط کو بہت خوشی سے قبول کیا اور جن عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا چنانچہ اس دن عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا دنیا نے اسے آگ میں ڈال دیا بادشاہ گھبرایا مگر شخص کی پابندی نے کچھ زبان سے نکالنے کی اجازت نہ دی اور صبر کر کے بیٹھ رہا پھر ایک عرصے کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا دنیا نے اسے بھی بادشاہ کے روبرو کتے کے سامنے ڈال دیا یہ کام بھی بادشاہ کو ناگوار گزرا ایک دفعہ بادشاہ کے منصب داروں میں سے کسی نے نافرمانی کی اس نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور میدان جنگ کی طرف کوچ کیا ملکہ جنیا بھی رکاب تھی وہ ایک سنسان بیابان میں تھے کہ سب نے دیکھا کہ سارا و سامان سفر خاک آلودہ ہو رہا ہے اور مشکیزوں سے پانی برابر نکل رہا ہے یہ سب کر دیکھ کر اپنی ہلاکت پر یقین کر لیا اور یہ سمجھے کہ یہ فعل ملکہ جنیا کے اشارے اور جنوں کی شرارت سے عمل میں آیا ہے اس ستم ظریفی کو وہ برداشت نہ کر سکا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا اور زمین کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگا اے زمین میں نے اپنے بیٹے کو آگ میں جلا دینے پر بھی صبر کیا اور اپنے بچے کو کتے کو کھلا دینے پر بھی ضبط سکوت سے کام لیا مگر اب تو نے پانی اور اطرائے سفر کے لیے اتنا پریشان کیا کہ ہم لوگ ہلاکت کو پہنچ گئے یہ سن کر ملکہ نے مسکرا کر کہا اگر آپ صبر کرتے تو بہتر تھا اس لیے کہ آپ کے دشمن نے جو آپ کا وزیر بنا ہوا ہے فریب کیا اور کھانے پانی میں زہر ملا دیا ہے اور اس کے امتحان کی یہ صورت ہے کہ جو پانی بچا ہے اسے پلایا جائے یقین ہے کہ وہ اس پر راضی نہ ہوگا بادشاہ نے فوراً اپنے وزیر کو پانی پینے کا حکم دیا وزیر نے انکار کیا اور بادشاہ نے اسی وقت اسے تلوار کے کے گھات اتارا پھر ملکہ نے ایک چشمے کا پتہ بتایا اور کھانا لانے کے لیے بھی ٹھکانا بتایا پھر کہا کہ بادشاہ سلامت کے بیٹے کو میں نے ایک انا کے حوالے کر دیا تھا مگر وہ قضا کر گیا اور لڑکی ابھی زندہ موجود ہے اتنے میں ایک کمسن لڑکی زمین سے نکلی وہی بلکیس تھی پھر وہ ملکہ اپنی شوہر سے جدا ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی اور بادشاہ نے بڑھ کر دشمن پر فتح حاصل کی اس کے بعد پھر باپ کے بعد مالک کے تخت تاج ہوئی ملک کی بادشاہت بعض مورخین کا قول ہے کہ وہ جنگ سے واپس آ کر چند روز کے بعد بلا وسیعت کیے ہوئے مر گیا ریا نے اپنے بادشاہ کے وعد کے بعد بہت اختلاف کیا ایک فریق نے ملکہ بلکی سے اور دوسرے نے بادشاہ کے بھتیجے سے بیعت کی مگر ریا کی حالت روز بروز خراب ہونے لگی اور ملکہ بلکیز کی چچا جات بھائی کی بدعنوانیوں سے لوگ تنگ آ گئے کیونکہ یہ نہایت بد کردار تھا ملکہ بالکیس نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے غیرت آئی اسی زمانے میں اس ظالم نے ملکہ بلکیز کو طلب کیا ملکہ بلکیس نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے غیرت آئی اسی زمانے میں اس ظالم نے ملکہ بلکیس کو طلب کیا ملکہ بلکیس نے جواب بھجوا دیا کہ میرے پاس خود تمہیں آنا چاہیے ادھر دو مسلح آدمی تیار کر رکھے تھے جیسے ہی وہ محل میں داخل ہو یہ دونوں نکل کر اس کا کام تمام کرنے چنانچہ جیسے ہی وہ ملکہ بلکیس کے محل میں پہنچا تو دونوں نے فوراً حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اس کے بعد ملکہ بلکیس نے اس کے تمام وزرا کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس ظالم کے ظلم سے رعایا کو نجات دے سکے پھر ان سب کو مقتول کا سر دکھایا اور کہا کہ اب کسی ایسے آدمی کو تم پسند کرو جسے اپنا بادشاہ بنا سکو ان سب نے زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم آپ کے سوا کسی کو پسند نہیں کرتے اور ایک روایت یہ ہے کہ اس نے اپنے چچزاد بھائی سے درخواست کی کہ مجھے آپ اپنی بیوی بنانے کی عزت دیں تو بڑی خوشی کی بات ہے یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے جواب دیا کہ مجھے امید نہ تھی کہ تم راضی ہو جاؤ گی اسی سبب سے میں یہ خواہش خواہش نہ کر سکا اور کبھی تم کو مجبور نہیں کیا بلکہ اس نے کہا کہ میں آپ سے کیوں کر انکار کر سکتی تھی آپ تو میرے بہتر کفو خاندان سے ہیں مگر اب آپ میری قوم کے لوگوں کو جمع کیجیے اور ان کو میری منگنی کا پیام دیجیے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا بلکہ اس کے عزیزوں نے اس سے پوچھا اس نے بہت خوشی سے اس نسبت کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو بلکہ دلہن بن کر اس کے پاس پہنچی اور اس قدر پلا دی کہ وہ بالکل بے ہوش ہو گیا تب اس کا سر قلم کر کے اپنے محل کو واپس چلی آئی اور حکم دیا کہ اس کا سر میرے محل کے دروازے پر لٹکا دیا جائے جب لوگوں کو اس کی راز راز سے آگاہی ہوئی تو سب نے مل کر اسی کو ملکہ بنا لیا اور اب وہ تمام اطراف ملک میں خود مختار ملکہ ہو گئی مورخین کی ایک جماعت کا یہ کال بھی ہے کہ بلکیس کا باپ خود مختار بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا اور یہ بادشاہ بدکاردار تھا اس کے افعال یہی تھے جو اوپر مذکور ہوئے تھے تمام ریا اس کی حرکتوں سے نالا اور پریشان تھی آخر بلکیس نے اس کو اپنی مذکورہ حکمت عملی سے قتل کر ڈالا اور خود ملکہ بن بیٹھی اس کی یہ ایک ایسی جرت تھی جس نے تمام ریا کو اس کا گرویدہ بنا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے بہت خوشی سے بلکیس ہی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا سچ کہا ہے دل بدست آور کے حج اکبر و شوکت بلکیز بڑی عقل مند عورت تھی اس کے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی بادشاہی شان شوقت کو بہت ترقی ہوئی لشکر کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا اور حدود مملکت بھی پہلے سے بہت وسیع ہو گئے یہاں تک کہ بعض مورخین کا قول ہے کہ بلکیز کے زیر حکومت چار سو ملک تھے اور ہر ملک میں کئی کئی شہر و قصبات دیہات آباد تھے اور تقریباً چالیس ہزار جرار جنگی فوج تھی اور تقریباً تین سو وزیر اور افسران فوج وغیرہ تھے تخت ملکہ بلکیس ملکہ بلکیس کے جس تخت کا ذکر قرآن مجید میں وارد ہے اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا سونے چاندی کا جراوت تخت تھا جس میں نہایت بیش قیمت جواہر جڑے ہوئے تھے وہ سات مکانوں کے اندر رکھا رہتا تھا اس پر سات پردے پڑے رہتے تھے یہ ساتوں مکان ایک کے اندر ایک بنائے گئے تھے جو مکان سب کے اندر ایک بنائے گئے تھے جو مکان سب کے اندر واقع تھا اس میں یہ تخت رکھا ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس تخت کے سامنے کا حصہ سونے کا تھا جس پر سرخ یاقوت اور سب زمرت کی پکی کاری کی گئی تھی اور پچھلا حصہ چاندی کا تھا مگر وہ بھی جواہرات سے مرسا تھا اس تخت کے چار پائے تھے ایک سرخ یاقوت کا ایک زرد یاقوت کا ایک سب برہت کا اور اوپر کا حصہ نشست بالکل سونے کا تھا جس رخ سے سورج اس مکان میں داخل ہوتا ادھر ایک دریچہ کیا گیا تھا جس کی تعمیر میں بلکیس نے تین لاکھ اشرفیاں خرچ کی تھی اور یہ وہاں سورج کی پرشکش کیا کرتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلکیس کے آنے اور اسلام لانے کا سبب مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کسی لڑائی میں مصروف تھے کہ ان کو لشکر کے لیے پانی کی حاجت ہوئی مگر بے حد تلاش کرنے پر بھی کوئی چشمہ یا کنواں سرزمین زمین پر نہ دریافت ہوا آپ نے ہد ہد کو یاد کیا معلوم ہوا کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے آپ کو بلا اجازت اس کی غیر حاضری نہ گواری ہوئی آپ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ آج میں ہد ہد کو نہیں پاتا کیا وہ غائب ہو گیا ہے اور اس کی ضرورت یہ تھی کہ وہ اڑ کر معلوم کرے کہ اس سرزمین میں کہیں پانی سے ہے یا نہیں اگر ہے تو نزدیک ہے یا کہیں دور تھوڑی دیر میں ہد ہد بھی آ گیا اس نے ملک سبا کی شہزادی بلکیس کا حال بیان کیا کہ آپ کی خدمت میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس سے آپ اب تک واقف نہیں ہیں میں آپ کے دربار میں اس وقت کے ملکہ ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں وہ یہ کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہ وہاں حکومت کر رہی ہے اسے سلطنت کا تمام ساز و سامان اور شاہی آرائش و زینت کا اسباب سب کچھ حاصل ہے اور اس کے پاس ایک نہایت عمدہ تخت ہے جس پر وہ بیٹھی ہے مگر وہاں کے سورج کو پوچھتے ہیں اور اللہ کی پرستش نہیں کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں تو جھوٹا ہے یہ سچا جا ہمارا خط لے جا کر اوپر سے تخت پر ڈال دے پھر چھپ کر دیکھنا کہ وہ کیا کرتی ہے اور اس کے مشیر کا کیا جواب دیتے ہیں یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت اس مضمون کا ایک مختصر خط عبرانی زبان میں لکھا اور حدود کو دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے بھیجا جاتا ہے کہ تم میرے پاس متی ہو کر حاضر ہو جاؤ اور تکبر نہ کرو قوم کے اشراف سے ملکہ کا مشورہ اور تحائف خدمت میں حدود کا یہ خط لے کر روانہ ہوا اور بلکیس اس کے تخت پر ڈال دیا اس نے پڑھا پھر اپنے ارکان دولت سے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں میں کوئی بات آپ لوگوں کی عدم موجودگی میں طے نہیں کرتی ارکان دولت نے جواب دیا کہ ہم لوگ بڑے زور آور بہادر اور بڑے لڑنے والے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ خوف نہیں تاہم آپ کی جو رائے ہو وہی مناسب ہے ملکہ بلکیس بڑی عقلمند اور نقطہ رس عورت تھی اس نے کہا کہ میری نظر میں لڑائی کا انجام برا ہوتا ہے کیونکہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں اگر حضرت سلیمان علیہ السلام غالب گئے تو وہ بھی ہماری تمام بستیوں کو الٹ پلٹ دیں گے اور معزز لوگوں کو ذلیل کریں گے میری رائے میں صلاح کر لینا بہتر ہے اول مرتبہ وہاں جانا تو مناسب نہیں تحفے تحائف دے کر ایلچیوں کو بھیجنا چاہیے اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری کیفیت معلوم ہو جائے گی دیکھو ایلچی وہاں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں یہ بات سب کو پسند آئی اسی وقت بڑے بڑے پیش قیمت دے کر ایلچیوں کو روانہ کیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مال و دولت کو دیکھ کر نرم ہو جائیں مگر آپ کا مقصد صرف اس شہزادی کو اسلام میں لانا اور برائی سے بچانا تھا اس لیے آپ علیہ السلام ان تحائف کو ذرا بھی اہمیت نہ دی اور فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ موجود ہے تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو ایسے ہدیوں سے تم ہی خوش رہو اور یہ مال و دولت تمہیں کو مبارک ہو جاؤ جا کر ملکہ بلکیس سے کہہ دو کہ جلد حاضر ہوں ورنہ میں ایسا لشکر بھیجوں گا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا اور میں ان کو زلیل و خوار کر کے نکال دوں گا یہ سن کر ایلچی تو ادھر روانہ ہوئے ملکہ بلکیس پما تخت دربار میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اے سردار تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ بلکیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس اٹھا لائے ایک بڑے قوی جن نے کہا کہ میں اس کو آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پیش کر اٹھا لاتا ہوں میں قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی مگر آصف بن فرخیر جو اس میں آزم جانتا تھا کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بلکیس کا تخت حاضر سے حاضر خدمت کر دوں گا یہ کہنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو تخت کے سامنے موجود ہے خدا کی عنایت کا بڑا شکریہ ادا کیا پھر حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ ایسا تغیر کر دو کہ اس کی کچھ صورت بدل جائے تاکہ جب بلکیس آئے تو اس میں اس کی عقل کا امتحان لوں دیکھوں کہ وہ پہچان سکتی ہے یا نہیں اگر نہ پہچان سکی تو کہوں گا کہ دنیاوی چیزوں کے پہچاننے میں یہ حال ہے تو خدا کی ذات و صفات کو پہچانتے میں تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہوگی ملکہ بلکیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوسرا حکم حکم پہنچا تو اس نے فوراً اپنی روانگی کی تیاریاں کی اور شہانہ احتشام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے دربار میں آنے کا حکم دیا جب وہ سامنے آئی تو آپ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا کا تخت ایسا ہی ہے بلکہ دھوکا کھا گئی اور نہ پہچان سکی اور کہا کہ جی ہاں ایسا ہی میرا تخت ہے مگر تھوڑی دیر بعد بلکیس کو معلوم کرایا گیا کہ یہ وہی تخت ہے اس پر اس نے بطور معذرت کی کہا کہ حضور ہم کو کیا آزماتے ہیں ہمیں تو اس سے پہلے پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ آپ بڑے طاقتور ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں اور ہم یہاں آنے سے بیشتر ہی آپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں شیشے کا محل اور ایمان لانا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو غیر اللہ کی عبادت سے منع فرمایا اور مسلمان کرنا چاہا نے بہت خوشی سے توبہ کی اور اسلام و ایمان قبول کیا پھر دوسرا امتحان لیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنوایا جس کے سہن میں پانی کا حوض تھا اور حوض میں رنگ برنگ کی مچھلیاں تھیں اور اسی کے اوپر اوپر سے صاف بلوریا سفید شیشے سے پاٹ دیا تھا اس کے اوپر سے آتے جاتے تھے آپ اس سہن کے وسط تخت شاہی بچھوا کر بیٹھے اور بلکیس کو اندر آنے کا حکم دیا جس کا راستہ اس ہاؤس پر سے تھا شیشہ و بلور میں پانی کا لہر اور مچھلیوں کا تیرتے پھرنا دیکھ کر بالکل یہ سمجھی کہ حوض ہے اس لیے اس نے پائچے اوپر کھسکائے اس سے پنڈلیاں کھل گئیں شلوار کا اوپر اٹھانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی کا حوض شیشے سے پٹا ہوا ہے پانچے اوپر سے اٹھانے کی ضرورت نہیں بلقیس اس پر بادشاہ کے دربار میں اپنی بے عقلی اور گوارا پن ظاہر ہو جانے سے بہت شرمندہ ہوئی اور سمجھی کہ مجھے کچھ عقل نہیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی کہ اس وقت میں بڑی خطاوار تھی میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور خدا کے پہچاننے سے قاصر رہی مگر اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدایت سے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس سے بہت محبت کرنے لگے ایک عرصے تک بلکیس یہیں رہی پھر آپ نے اس کے ملک یمن میں پہنچا دیا اور ہر مہینے میں ایک دفعہ آپ بلکیس کی ملاقات کو جاتے تھے اور تین دن تک وہاں رہتے تھے مولف مول گزیدہ لکھتے ہیں کہ بلکیس کے پتن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام رجام تھا یہ اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کے تخت و تاج کا مالک جانشین بنا تاریخ القمیز کے مصنف نے بہاوالا حیات الحیوان لکھا ہے کہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام آپ نے داود رکھا تھا اور بلقیس کا دارالسلطنت شہر مارب میں تھا جو سرزمین سنہار ملک امن میں واقع ہے ملکہ بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی یمن میں بدستور حکمران تھی اس نے چالیس سال حکومت کی اور بقول باز وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے پہلے مر چکی تھی اور تدمر میں دفن کی گئی تھی مگر اب اس کی قبر کا بھی کہیں نام و نشان نہیں ہے خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پہنا ہوں گے تاریخ القاہل بلکیس کے ماں باپ میں سے ایک شخص جنی تھا بلکیس جوانی میں بہت حسین و جمیل عورت تھی اور حسن و جمال کے ساتھ مند و صاحب تدبیر تھی جب وہ اپنے باپ کی جگہ تخت حکومت پر جلگا گر ہوئی تو اور نے دستور بلکیس کی اطاعت کی بلکیس نے حکومت کی باغ ہاتھ میں لینے کے بعد یہ مقرر کیا تھا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک مرتبہ دربار لگاتی تھی اور لوگوں سے پردہ کرتی تھی اس صورت سے کہ ایک مرتبہ باریک پردہ حاضرین دربار کے اس کے درمیان میں ڈال دیا جاتا تو وہ سب کو دیکھ سکتی تھی حاضرین دربار اسے نہ دیکھ سکتے تھے اور اس کے حیبت و جلال سے سرنگو کھڑے رہتے تھے اور جب کسی کو کچھ عرض کرنا ہوتا تھا تو پہلے وہ کے سامنے اپنا شاہی حکم دیتے اور جب وہ دربار حکومت اور مظلوم ظالم کی دوارسی سے فارغ ہوتی تھی تو اپنے مکان کے ساتھ میں درجے میں چلی آتی تمام دروازے بند کر دیے جاتے اور سینکڑوں دربار روز پہرا دیتے رہتے تھے عجیب و غریب حکایت حضرت وہاب بن منیا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بلکی سات ماہ سات سال تک حکمران رہی پھر اس کا انتقال ہو گیا اور شہر تدمر میں جو ارض شام میں واقع ہے ایک دیوار کے نیچے دفن کی گئی اس کے مدفن کو ولید بن عبد الملک بن مروان کے زمانے تک کوئی نہیں جانتا تھا موسا بن کا بیان ہے کہ میں ولید بن عبد الملک کے عہد خلافت میں شہر کے تدمبر کی جانب بھیجا گیا اور میرے ساتھ ولید کے صاحبزاد عباس بن ولید بھی تھے ہم وہاں پہنچے ہی تھے کہ سخت بارش ہوئی ایسی بارش کے تدمر کے بعد دیواریں تک گر گئیں گر کے بہ گئی ایک دیوار گر جانے کے بعد زمین سے ایک تابو ظاہر ہوا جس کا تول تیز گز کا تھا جو زرد زعفرانی پتھر کا بنا ہوا تھا اور اس پتھر پر یہ عبارت کندہ تھی یہ نیک وقت بیوی بلکیس کا تابوت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام بنت حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی تھی سن بیس جلوس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسلام لائی تھی اور عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا اور ماہ ربی میں ستائیس جلوس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتوار کے دن ان سے مفاد پائی اور شہر تدمور کی ایک دیوار کے نیچے رات کے وقت دفن کی گئی کہ سو ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو دفن کیا اور کوئی جن و انسان اس کے دفن سے واقف نہیں ابو موسا کہتے ہیں کہ ہم نے جو تابوت کا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ گویا ایک تازہ لاش ہے جو آج ہی شب کو اس تابوت میں رکھی گئی ہے ہم نے اس چشم دید واقعے کو خلیفت المومنین ولید کے حضور میں لکھ بھیجا وہاں سے یہ حکم آیا کہ وہ تابوت اپنی جگہ پر بدستور رہنے دیا جائے اور اس پر سنگ مرمر اور سنگ خارا کی ایک عمارت سی بنا دی جائے ابو حسن محمد بن عبداللہ کسائی کے قصد الانبیاء میں بھی اسی طرح یہ قصہ مذکور ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین ثم آمین